ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے اور اللہ اپنے نبی کے زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6028